على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين عالم مقام ذمتار و نشان حضرات علماء کرام معزز مہمان نظام اور قرب زبان گرو گھراس کے تشریف لائے ہوئے سامعین کو سمجھان علمی وزیر عظمت کا نشان ہمارا ایک محبوب قریب قدیم اور قابل تاریخ نگار مدرسہ اسلامیہ تنظیم محبوب جسے بزرگہ دین جی اور علماء دین مدین کی دعاؤں کا سب اور منتظمین و و معاونین محدین کا سدا بہار خروج حاصل ہے ہمارے مدرسے میں والی سے وہ جنت ہے بزرگوں کی جماعت کی دعاؤں کی بدولت ہے یہی اعلان کرتے ہیں ہم اہل جامعہ ہمارا یہ ادارہ ایک دے کر جنت ہے چنانچہ آپ سب کی ہمت و حوصلہ اور توجہ تعاون کے نتیجے میں آج ہم سب کو ایک ایسا دن اور ایک ایسی رات ملی جس میں اللہ امن والوں کی سے مبارکباد انعامات اور انمان و برکات کی روشنی اور بارشیں ہیں حسن ہی حسن ہے کسی سل کا ہوا آتے نور ہی نور ہے تاحد نظر آج کی رات زمین نور کی آسمان نور کا جدھر دیکھیے سما بنا ہوا ہے نور کا موتر بازی نگران ہم سب سے پہلے اس رب جو دلال کی مارکا عالیہ میں ہم جو صنع کے پھول نشاور کرتے ہیں جس نے اپنی قدرت کاملہ سے پوری کائنات کو سجایا ہمیں بہترین ساتھ میں ڈال کر اشرف المخلوقات بنایا سعادت قوم سے سرفیاب کرنے کے لیے نعمت اسلام سے مالا مال فرمایا اور سال رواں کو بہت نخوبی بسول کافیت اختتام تک پہنچا کر آج کے اس ہفتے وقت روح پرور سے سالانہ کے نصاب کی سال بخشی اور اس میں شرکت کا ہسی مو کا انعام کرمایا اللہ سبھی ہے اس کی اسی کی ہم دفانی ہے ہماری جان پر ہر دم خدا کی مہربانی ہے کہیں گرمی کہیں سردی کہیں بارش کہیں طوفان خدا کا ہی کرشمہ ہے اسی کی حکمرانی ہے وہی کرتا ہے دن روشن وہی پھر رات لاتا ہے حکومت اس کی پر زمینی آسمانی ہے جسے چاہے وہ عزت دے رکھے ذلت نے وہ جس کو کہ وہ مرضی کا مالک ہے وہی قسمت کا بانی ہے وہی ہم کو جلاتا ہے وہی پھر موت دیتا ہے کھلاتا ہے پلاتا ہے اسی کا دانا پانی ہے تیری ہم جو سنا یاد کرے کہ عادل حسن زبان آباد ہے اس کی کرم کی جا پہچانی ہے اور دربار رسالت کے مراد صلی اللہ علیہ وسلم میں گلدستہ درود و سلام پیش کرنے کی سادت حاصل کر رہے ہیں جن کے دوپہر قزم کائنات کی سجاحت قلوب رشت و ہدایت چہروں میں نشاط و نورانیت اور جو امت کے حق میں سنا پارحمت و رافت ہے یا رب صلی وسلم دائماً ابدا على حبیبی کا خیر الخلق کی کلی ہی خط میں نور نبوت کے لاکھوں سلام سالت رسالت لاکھ و سلام جس کی امت پہ شفقت رہی بر اس نبی کی محبت پہ لاکھ و سلام ہر کبو جس نے خالق سے ملوا دیا اس نبی کی عنایت پہ لاکھ و سلام کبھی جس نے برسائے لال و محر اس نبی کی سفاوت پہ لاکھ و سلام رحمت دو جہاں میں پیرو پڑا اس پیمبر کی عظمت پہ لاکھ و سلام گرامی قدر ساکی ہم جنگلے تنظمہ ہو اور نے شہر پٹن کے لیے بڑی خوشی اور مسرت کا مقام ہے کہ آج ہمارے درمیان سرزمین گجرات اور اطراف شہر پٹن کی قابل قدر شخصیات حضرت کا کرام تشریف فرما ہے ان کی آمد بابرکت سے ہم انشاءاللہ شاء اللہ ہے ہم ہری اور خیر مطلب سے رب السان لہذا لہٰذا رسم نہیں بلکہ دل کی گہرائی سے ان عالی مقام کا پرتوار استعمال کرتے ہیں اور خیر مقدم اہل سہن کا حسی گلدستہ پیش کر رہے ہیں دین کے معصوم گنجے سبوں میں کفر سے مرجا رہے ہیں یہی کو تازگی رہنے کی خاطر یہ وائی سے ہم آئے ہوئے ہیں سامی ایزان آج کی رات ہم تمام لیے یقیناً بہت سارے برکت کے حامل رہے خصوصاً ہم گندے تنظر مرغوب کے لیے یا مرغوبی میں ایسے ایسی شخصیت جلوہ فوج ہے جن کا تشریف لانا ہمارے لیے سرمائے اور سے فرحت و مسرت ہے جن میں سر فہرست جامعہ فیضان القرآن کے مائنان استعمال بروس ضلع دیولا گاؤں کے ممتاز علی نے بھی مشہور نرخا چرم راشی راشد رسول حضرت امتیاز صاحب مدد آ علی ہے جن کو ذکر حبیب اور ناز رسول کو اپنی زندگی کا محبوب مشغلہ گلا بنانے کا شرف حاصل ہے جن کی حیات کا اکثر حصہ نعت رسول کے پڑھنے اور سنانے میں بیت رہا ہے جن کی آواز میں بلبل کی چہک اولو کی محق اور اس میں حبیب کی کسک بدر جاتا موجود ہے جو اپنی شبنم نواز آواز اور کرم کا لوگ لہجے سے ہزاروں لاکھوں کے مجمے کو تازگی و سنجیدگی بخشنے کا ہنر جانتے ہیں جن کے ناتیہ وحندیہ کلام کی دھوم ہندوستان بھر میں ہے جن کی پرکیپ اور برسوز آواز سے محفلیں جو اڑتی ہے جو ناطیا وحندیا کلام کے ذریعے سے عوام و میں بڑی مقبولیت رکھتے ہیں کسی نے کسی نے بھی کہا ہو لیکن یہ کے لیے کہنا چاہوں گا صاحب ہے وہ گلشن بند میں پھولوں کا تبسم ہے وہ وہ اگر حوالہ ہو جاوے جیسے وہ چاند گلو اور اجالا ہو جائے ہمارا ٹیلی جلسہ وفدہ میں جامعہ حضرت قاری صاحب کے مموری کرم ہے کہ حضرت موسوف نے مشاغل میں سے وقت فارغ کر کے آج کے اجلاس سے سالانہ میں تشریف آنے کی دعوت کو قبول کیا اور ہماری بدم کو غلط بخشی ہم حضرت قاری صاحب کی تشریف آنے پر خوشی محسوس کر رہے ہیں اور تہ دل سے آپ کا شکریہ ادا کر رہے ہیں تمہارے دل سے ہوئی آج یہ زمین روشن بنایا نے اسے آگے ہنسی گلشن قدم تمہاری مبارک ہو اس زمین کے لیے تمہارا آنا مبارک ہو ہم سبھی کے لیے نیز آج وقت جامعہ کی سوسی والی اور قدیم تاریخی مسجد مسجد عالمگیری میں فہد و شادمانی کے ملے ملے جذبات کے ساتھ قرب و جواب اور دور دراز سے آئے ہوئے دیگر حضرات شامل کا بھی والانہ خیر مقدم کرتے ہیں اس میں خاص طور پر جامعہ کی محبت میں بہت دور دراز سے بلکہ حرمین کے کسی مقدس اور مقدس بابر تک جگہ اس کے قریب میں رہنے والے جامعہ سے بہت محبت کرنے والے جناب بھائی عبد القادی جدہ سے تشریف لائے ہوئے ہیں وہ بھی ہمارے درمیان تشریف فرما ہے میں حضرت صاحب جملہ اساد کرام خدلا اور گفتار بلکہ آج جامعہ کی محبت میں آنے والے پورے علاقے کے آنے والے تمام ساتھیوں کی طرف سے ہمارے مہمان خصوص کا بھی استقبال کرتا ہو اور حضرت ہو کے اللہ تعالیٰ حضرت کے آنے کو بھی کیا ضرور فرما دے سارے ادارے کا ذریعہ بنا دے اور تمام مہمان کا ہم عالمانہ خیر مقدم کرتے ہیں کہ آپ نے دستار فضرت کی نسبت سے منعقد ہونے والے آج کے سلسلہ سے سالانہ کے اعلان آج سنا آج کی رات کو شرکت کے لیے خالی رکھا اور شادی ولیمہ جیسی مجبوریات کے باوجود وقت آتے ہی بار کر آئے اور اپنی حاضری رسول سے مقبول سلامہ کو بارہ کیا رسول اللہ کے پیش نظر تمام حضرات سامی کا بہت بہت شکریہ ادا کرتے ہیں اور ہے کہ جلال آپ حضرات کے آنے کو بھی انتہا قبول فرما دے دلی ارمانوں کو برا فرما دے تسکین قلوب کے سامان مہیا فرما لے اور دیوی مدارس کے علاوہ برداشت سے مالا مال فرما لے شکرانہ پیش ہے یہ میں نیاز کے ایک آس روز آ گئی ہے موسم بہار کے بہار آئی چمن کے آج بچے مسکراتے ہیں بادشاہ ہنسی گلشن دل میں سجاتے ہیں سجائے ہوٹ پر نغمات ترغیب و تشکر کے سمی میں قلب سے ہلن مسالن گنگناتے ہیں ماشاء اللہ سبحان اللہ اللہ اکبر جلسے کا انعقاد خوب سے خوب کر موسم خوشگوار فضا سازگار ماحول مشتبار پروگرام شاندار و جاندار تشریف فرما حضرات کرام بے جی مثال و اندر سامعین کا ہجوم بے تبانہ پروانہ وار مسجد بہت وسیع عریض اور یادگار بینر یادگار افزان تابدار دونوں دیوار دل روبا و خوش نما بچہ بچہ نشا دشا روا روا و فرحا اور جبا پر بے اختیاری الفاظ روا دوا ہر سو نسیم چلتی ہے ہر پرگیت ہے فضا دیکھتی ہے ڈالیاں سبھی ہر گول ہے بھوکتا زمین ہے نور کی آسمان ہے نور کا جدھر دیکھ بنا ہے سما نور کا نگہتوں سے فلا ساری معمول ہے جس طرف دیکھی ہے نور ہی نور ہے سامعین سے مسجد بھرپور ہے یہ مقبولیت بزم کی دلیل ہے برادران اسلام بزرگان دین اور حضرات علماء کرام نے سرزمین ہندوستان بلکہ پورے عالم اور دنیا کے سنگین حالات اور مصروف خدا کو دیکھتے ہوئے جن مدارس کا جال بچھایا تھا اور چپے چپے کے نے مدارس کو کو قائم کیا تھا انہیں مدارس کے سبب کی ایک آپ کا مقابلہ کڑی یہ ہمارا رابطہ محبوب کا ہی قدیم اور تاریخی ادارہ مدرسہ اسلام یا کنز محبوب پٹن کی ہے ہر خاص آپ کیوں نہ کرے تیرا احترام کنز مرغوب فیض صفا تجھے سلام ہر گوشہ تیرا علم کا دریا بنا رہے ہر شخص کے لگو کی یہی ادار ہے فیضان چار سو تیرا گلشن سدا رہے ہر شخص تیری ذات کے واقع ہے نازل کرم حرف کا میرے سو ہو شام کنز مرغوب فیض صفا تجھے سلام حضرات اکابی کی جو خوشیوں کا شہر ہے تیرا وجود وہاں اللہ کا انعام چلتا ہے بخیر سدا کے علی نظام کند مرو پھیلے سفا یہ سلام جیسے بھی رہے جب تک بھی رہے مترو رہے ہم شاد رہے یہ گل سنے صفا یادم شاداب رہے آباد رہے ہر کام میں اس کی عزت ہو رحمت سدا گرتاب رہے حسن کی دعائیں خالی سے مرغوب یہ سلا آباد رہے ملت یقینا اس موقع پر ہمارے دل فرحت حد و شادمانی سے معمول ہے اور ہمارے آنکھیں اشکائی سے مقبول اور ہماری قدم گلہائے رنگا رنگی سے معطر ہے کہ آج ہم بڑے ہی اہتمام احتشام کے ساتھ جشن اختتامی بنا تقریب دستار فضیلت و تقسیم اسناد عالمیت منعقد کرنے جا رہے ہیں جس میں جامعہ کے ہونہار محنت طلبہ مختلف پروگرامات کو آپ حضرت کی حکمت میں باری باری پیش کریں گے مختصر یہ کہ اس میں کلام الہی کی حلامت بھی ہوگی کی ان شرائی کی ہوگی جننا معلومات کی حقائق اور حالات حاضرہ کی سرخیا کی ہوگی ولبلا انگیز تقریب کی ہوگی تو فکر انگیز نسلیں کی ہوگی انگریزی زبان کا ذائقہ بھی ہوگا تو عربی زبان کا جلوہ بھی ہوگا قابل عزیز فجرت کا تجربہ منظر بھی ہوگا تو قابل تفصیل اسناب انعامات کا منظر بھی ہوگا اور مہمان خصوصی کا روپ فرمل کتاب و بیان کو سونے پر سہاگا اور نور اللہ نور کا حاصل مل کر ان شاء اللہ پیش کر رہا ہوگا بس ضرورت ہے ہمیں ضرورت ہے آپ کی کہ آپ حضرات کی طرف سے اگر ان شاء اللہ پورا ساتھ ملتا رہا اور جس طریقے سے شروع میں یہ ہمارا مجمع دل جمی کے ساتھ مل جل کر بیٹھا ہوا ہے اسی طرح پھر تک ان شاء اللہ ساتھ دیتے رہیں گے تو ہمارا آج کا یہ کام اور پروگرام اب قریب قریب طے کرتے ہوئے آگے بڑا بنا ہوگا اور ان شاء اللہ اس کا شہر آپ کے سر پر ہوگا لہذا ہم ایک بار پھر دل کی گہرائی سے بڑے والانہ انداز میں محبت کے ساتھ جامعہ کی محبت میں آپ کے آنے کی بہت دل سے قدر کرتے ہوئے تمام اور حضرت سے امید کرتے ہیں اور درخواست بھی کرتے ہیں کہ سب و ہمت سے کام لیں اجول کافی پورا ساتھ دے سکون وقات کا ماحول بنائے رکھے سارے پروگرامات کو دلچسپی دلچسپی سے سماج فرمائے اور حضرت صاحب کرام کی جو نوعیت و کیفیت جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس سے روحانی میں ہوا کرتے تھے انہی تمام صفات و نوعیت کو سامنے رکھ کر ان شاء اللہ پھر تک دعا ہونے تک تصریف رکھیں گے سب ساتھ ایسا کریں گے ان شاء اللہ ان شاء اللہ مبارک مسب کو مبارک یہ جلسہ بنے سب کے خاطر یہ فرحت کر دینا سماج کی توفیق کا خدا دے کہ نازل ہو گئے چین دل پر سکینہ مولا سامی نکرام جی جس طریقے سے چھوٹا بڑا ہمارا ہر دینی یونٹ ہوگا وہ کسی نہ کسی عظیم اور شخصیت کی صدارت میں ہوا کرتا ہے تاکہ ان کی صدارت اور اندر ہمارا یہ کاروبار چلتا رہے تو ہم بھی آج کی جگہ سے کی صدارت کے لیے محبوب حضرت مفتی احمد صاحب پوری دعوت برکاتوں کے خلیفہ اجل شہر پٹن کے حضیر عزیز تنز مربوط کے مقبول محمد محبوب محمد مختلف تنظیموں کے صدر علوم نواب مشیر حضرت مولانا محمد عمران صاحب پنوی العالی کا نام نامی اس میں گرامی پیش کرنے کی سبق حاصل کر رہے ہیں کہ ان شاء اللہ کا ہمارا اجلاس سالانہ حضرت محمد صاحب کی صدارت کے اندر آگے کو روا دوا ہوگا فرزانہ نکلا اب ہم زیادہ وقت حضرات کا رہتے ہوئے مناسب معلوم کر رہے ہیں کہ باقاعدہ قرآن کلام پاک سے آج کے جدرا سے سالانہ کا آغاز کر دیا جائے چنانچہ ہم سمع ایمانی کلام ربانی کی مبارک اور نورانی آغاز سے آج کے اجلاس سے سالانہ کا ابتدا آغاز کرنے کے لیے دعوت دیتے ہیں شعبۂ تجویز و پیاز کے خوشی رحان کا شہاب الدین عبد الحفیظ حرد واسنی کو روایت اور اہل مجلس کو آیا رسانی اور غلبات قرآن سے محفوظ فرما دے قرآن کی تلاوت سے آزاد ہو محفوظ کا اس نور سے پا جائے ہم راستہ منزل کا سنا و نغمہ قرآن کے ہم جیدار ہو جائے اندھیروں سے نکل کر ساری انوار ہو جائے ایک ہزار روپئے حیدر خان عالم خان کی طرف سے دو ہزار روپئے اور ہمارے جدہ سے تشریف لانے والے مہمان خصوصی جناب راج القادی والوں کی طرف سے تمام روزگاری کران کو ایک ایک ہزار روپئے تمام روزادی کران کو بھی ایک ایک ہزار روپئے اور تمام ہزار کو بھی ایک ایک ہزار روپئے بطور کے لیے جا رہے ہیں اللہ تعالیٰ ہمارے مہمان خصوصی کی علم اور دین کی محبت کے اندر اپنی اس خدیر رقم کے دینے کو اپنے فضل و کرم سے بے انتہا قبول فرما لے اور ہمیں بھی اس طرح کے مسائل کے فیصد کو کے اندر اپنے آپ کو خوب استعمال کرنے کی توفیق عطا فرما لے ماشاء اللہ قاری قرآن کے منفرد لب و لہجے اور اچھو کے انداز و درد کی رات سے محفل میں سما بن گیا اللہ تعالیٰ ہمیں بھی قرآن سے والدہ لگا ہوتا فرما لے تلاوت قرآن کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرما لے سب کتابوں سے بنا قرآن ہے یہ ہمارا دین ہے ایمان ہے تلاوت اس کی برکت کا سبب اس پہ جان دل میرا قربان ہے آشیتا نے رسول اللہ جل جلالہ جن جلالوں کی بات اگر کوئی قابل تعلیم و توسیع ہے تو فاطم النبی امام المرسلین سلیم شبی محمد مصطفیٰ احمد مصطفیٰ رحمت العالم صلی اللہ علیہ وسلم ہے جو خلا سے کائنات ہے فخر مقدار ہے آبر انسانیت ہے وقار آدمیت ہے رکھ لیا نے کے وقت حسن آدمیت کا وقار نہ اس پر کیوں نہ پھر تاریخ انسانی کرے رسول مصطفیٰ کہیے محمد مصطفیٰ کہیے خدا کے بعد بس ہوئے پھر اس کے بعد کیا کہیے جب ان کا ذکر ہو دنیا سرا خوش ہو جائے جب ان کا نام آئے مرحبا صلی اللہ کہیے لہذا آئیے اس کے نبی کا جان فرما لیجیے اس عظیم انقلابی ہستی کے ذکر مسود اور سراج مہین کی مدد سرائی اگر کوئی نشان ہو اور کشنا جذبات کو سیراب کرے لہذا میں دعوت دیتا ہوں ایک ترنم آبشار نارتھا طالب علم طیب قمر الدین انوس کو کہ وہ آئے اور خدمت سرور کونیک میں نظران اس کو محبت پیش فرما رہے ہیں اور حضرات سامعین جیسا کہ تنظیمی بازو میں آنے والے مہمان کا شکر ادا کرتے ہوئے ہم نے حضرت کاری صاحب کا ذکر فرمایا تھا وہ حضرت کاری ہمارے درمیان اسٹیج کے اوپر تشریف فرما ہے میں دوبارہ پھر حضرت کے حصے پر جلد افروز ہونے کی بنیاد پر حضرت کی طرف سے اپنی طرف سے پرجوش استقبال کرتے ہوئے یا پیش کروں گا تمہارے دن سے ہوئی آج یہ زمین روشن بنایا تم نے اسے آج اس قدم تمہارے مبارک کو ان سبھی کے لیے تمہارا نا مبارک کو ہم سبھی کے لیے السلام علیکم يحيى غلط لکھ لپیا جائے تو کاغ چند گے لکھا جا تو کاغذ ساری دنیا کرام کو ایک ہزار روپئے بطور انعام کے دیے جا رہے اللہ تعالیٰ ان تمام حضرات کے دینی کو بھی انتہا قبول فرما گلشن اسلام کے پاس باتوں اسال میں میں کثرت سے لکھی اور بولی جانے والی زبانوں میں ایک زبان انگریزی زبان ہے جو کثیر الاستعمال اور زبان ہے انٹرنیشنل زبان ہے اکثر و بیشتر ملکوں میں یہاں میں باقی سبھی اور تبادلہ خیالات کے لیے اسی کی مدد دی جاتی ہے بلکہ زندگی کے اکثر شعبوں اور مزدوروں میں اسی کا سہارا لیا جاتا ہے شرعی حدود میں رہ کر اس کو سیکھنا مفید ہی نہیں بلکہ وقت کی بڑی اہم ضرورت ہے لہذا آئیے اسی کی جھلک دکھانے کے لیے معلومات پیش انگریزی پروگرام پیش کرتے چلے لہٰذا میں دعوت دیتا ہوں انگریزی کلاس اور سیکشن میں پڑھنے والے دو طالب علم سعد اکبر مدانی اور محمد محمود الحسن واجنا دو آئے اور صحابہ و انسار پر مشتمل انگریزی پروگرام پیش کرے وطن کی شان کے لیے وطن کی بازیوں پڑھو عربی اور اردو انگریزی و ہندی سب پڑھو وطن سے تم جہالتیں مٹانے کے لیے اٹھو ہنر سے اپنی قسمتیں لگانے کے لیے اٹھو وہ میری آنکھ کا تارا ہے in this world everybody to this on is دنیا میں ہر ایک اپنا الو سیدھا کرنا چاہتا ہے نو ایڈ موبائل سیٹ آج کل موبائل خوب دکھ رہے ہیں سائلنس کنسینٹ خاموشی نسبت دامندی ہے never underestimate the enemy دشمن کو کبھی کم نہیں سمجھو ٹروتھ آلویز بین ہمیشہ سب کی جیت ہوتی ہے ہینڈ سم ہینڈ سم خوبصورت ہے وہ جو خوبصورت کام کرے a thing is value it belong جنگل میں موتی کی قدر نہیں ہوتی ہیلتھ از ویل تندرستی ہزار نعمت ہے نو پین نو گین جسم کو تکلیف کیے بغیر کام نہیں ہوتا time once lost can not be retain گیا وقت پھر ہاتھ آتا نہیں بریکنگ آف پیرم بائی جو گرجتے ہیں سو برستے نہیں افرینڈ ان دی اٹس افرینڈ ان دی دوست وہی ہیں جو مصیبت میں کام آئے اور ڈبل اس دنیا میں ہر طرح کے لوگ رہتے ہیں that is a time for everything ہر چیز کا ایک وقت ہوتا ہے ٹوتھ lies at the bottom of a well موتی گہرے سمندر میں ہوتا ہے ون از لائف اندر کانٹے سے کانٹا نکلتا ہے اس ایک تھی نیم حکیم خطرے جان گیو اینی خدا دو دشمنی کرو از بیٹر سچی بات سب کو کرنی رکھتی ہے ہارڈ ورک آلویز پہ محنت ہی سب سے بڑی دولت ہے ہمیشہ برابر نہیں ہوتی ہر گدے کو اپنی آواز اچھی لگتی ہے منی منی پیسوں سے پیسہ کمایا جاتا ہے اور ہمیشہ جاہروں کو اپنے سے دور رکھو صرف یور فوڈ پراپرلی کھانا پوری طرح چبا کر کھاؤ ڈونٹ ویسٹ یور ٹائم اپنا وقت برباد نہ کرو policy is the best policy ایمانداری سب سے اچھی چیز ہے ماشاء اللہ آج کے تاریخ سازندہ سے سالانہ کی ہر گھڑی اپنے ساتھ کچھ نہ کچھ انعامات کی جھلک اور بارش بھی نہیں ہوئے اللہ تعالیٰ دینے والوں کو بے انتہا قبول فرمائے فیض محمد بھائی فراجا بیکری احمدآباد والوں کی طرف سے پانچ سو روپئے ہزار مدرسی کو بطور انعام دیے جا رہے ہیں محفل سے ظلمتوں کا صفایا کر دیا جائے گا ندی پر گزارا کر دیا جائے ہم جب چاہے مدینہ کی زیارت کو چلے جائے مولا ہمیں ایسا پرندہ کر دیا جائے آشکا نے رسول کے وقار کو محبوب رکھتے ہوئے دلوں کی پسمردگی اور آنکھوں کی گنوں کی دور کرنے کے لیے دل چاہتا ہے کہ کائنات کی عظیم شخصیت ہستی خیر الکلام کی بادشاہ اقدس میں کچھ نظران عقیدت و محبت پیش کیا جائے جن کے بارے میں شاعر ترجمانی کرتے ہوئے کہتا ہے ہزاروں بدھ پرستوں کو مسلمان کر دیا جس نے دلوں کو دولت علم و عمل سے بھر دیا جس نے وہ جس کو گالیاں سن کر دعائیں دینے کی عادت تھی جسے مخلوق سے اللہ کے خاطر محبت تھی فرشتے بھی ادب سے جس کا ذکر خیر کرتے تھے ہمیشہ سامنے آتے ہوئے روکتے تھے ڈرتے تھے وہ جس نے چاند کے ٹکڑے کی ایک اشارے میں دعا تعریف کر سکتی ہے کیوں کر اس کے بارے میں ایسی صلی اللہ علیہ وسلم میں نظرانے عقیدت و محبت لے کر حاضر ہو رہے ایک ایسے نات تھا کہ جن کی سرلی آواز سن کر روح وزن میں آ جائے اور آنکھیں برسنے پر مجبور ہو جائے اور جس کے کلام کو سن کر بدن کے روپتے کھڑے ہو جائے ان کا انداز عقیدت دیکھیے کہ ناک کے علاوہ کچھ نہیں پڑھتے مہے دادا کو کیڑے ڈالتا ہے ذرے ذرے پر چمک جاتا ہے جس میں نور استعداد ہوتا ہے کمال آش کی ہر شخص کو حاصل نہیں ہوتا ہزاروں میں کوئی مجموع کوئی فرحال ہوتا ہے لہذا میں اس سے نئے امراض احمد آباد سے تشریف لانے والے ناگفا تاریخ صاحب ہے لہذا میں تاریخ صاحب سے بڑے ہر انداز میں دعوت دیتا ہوں کہ حضرت تشریف لائے اور بلحائے عقیدت و محبت پیش کر کے حضرت سامی کو محبت نبی سے سرشار فرما ایک نیا انداز لے کر آؤ پر میں صفا ہے ساری محفل جو اٹھے بس تیری آواز میں میرا دل کیوں نہ ہو قائل تیری شبنم افشانی کا سنائے ہر طرف چرچا تیری ترنم آبشاری کا حضرت قاری صاحب تشریف لا رہے ہیں چنانچہ مجمے سے موجود درخواست ہے کہ ہم بڑے ہی ہیں آدمی و محبت کے ساتھ حضرت قاری صاحب کی زبان سے جناب پاک ان شاء اللہ فرمائیں گے کے اقدام آپ کی خوبصورت سماعتوں کے حوالے کرنا برائے نات جب کوئی سوہن بول سبحان محبت کے ساتھ پورا بندہ شریف اللہ محمد کی دوسرے تو شہر ہے اس سے مادوں گا اس کے بعد میں کرم ہے کہ جیسے جیسے جیسے ہمارے پروگرام کا تسلسل ہے اسی طریقے سے انعامات کا بھی تسلسل ہے اللہ یہ دونوں تسلسل تک باقی رہے اللہ ہم کو اسی ٹوپی پر بھی کی عطا فرمائے ہے سندورا نولتی آصف بھائی راؤ کی طرف سے ایک ہزار روپئے حضرات مدرسین کو پانچ سو روپئے خدرا کو پانچ سو روپئے مفت کو اور پانچ سو روپئے سے ان کا پروگرام کو بطور انعام کے دیے جا رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے دینے کو جی۔ آنکھوں میں بس کے لیے سوال جی۔ کر چلے گئے خالدہ مقصد کی جگہ کر چلے گئے شبوب کا مزاج ساری شبوب کبھی نبھا کر چلے گئے لطف بہار سن کے لبا کر چلے گئے دوستو جناب کا حساب سے چلتے ہوئے مزدان ہر شاعر یہ کہہ رہے تھے جو ان کے چل لیے تو پلٹ کر نہ آئیں گے اے بد انتظار ہمارا نتیج ہو لیکن محفل کا سما دیکھ کر کال محفل کی ترجمانی کرتے ہوئے جناب حضرت کاری صاحب کاری صاحب سے درخواست کروں گا اس بدم میں جناب کو آنا میں بار بار در و دیوار کو ذرا غور سے پھر تن جائیے پہلے محفل کو سنانا ہے یا پھر میں پھر ایک بار نہ تو بدم کو اپنے کشکول سے نکال لیجیے کل آج پوری دنیا میں یہ وبا فوٹ پڑی ہے کہ مدانی کے عالم میں صرف اسلام والی مذہب ہے جو ممبئی وحشت و دہشت ہے وحشت انگیز اور دہشت گردی کو فروغ دیتا ہے اور مسلمان اس کے حامی اور نمبردار ہے اور تو اور مدارس سے اسلامیہ اور مقاصد دنیا جو کہ امن و شانتی کے مدد اور محبت کا بہارا ہے انہیں جہاد کی تربیت کا ہے زندگی اور سفاقی کی تعلیم نہیں کرا دیا جا رہا ہے سفی نے مل کر باطل کی افواہ اور بہت بندوں کے سلام کے حصوں کو لکھا رہا ہے ایسے سنگین ماحول ہے دردمندہ نے قوم اور مریفا نے ملت کی ذمہ داری تو ہو جاتی ہے کہ ہر ممکن کوشش کرے حقائق کو بھی نکال کرے باطل کی نسی سرکاری اور بلا بازی سے قوم کو باخبر کرے لہٰذا آئیے فکر مندی کا ثبوت دیجیے اس حساس پہلو کو ساتھ میں رکھ کر مدارس اسلامیہ کی حفاظت کے عنوان سے ایک ملما انگیز تقریب سماج کرتے چلے میں دعوت دیتا ہوں انجمن اسلام السان کے ایک سولہ مقرر عزیزم ادیر عمر پالنپوری کو کہ وہ آئے اور اپنے جوہر خداوت سے مدارس اسلامیہ کی اہمیت پر روکنے ڈالے مدارس دین کے لے حقیقت میں اسے سے ہے جہاں پر عیدا کے ملا کرتے ہیں پیمانے یہاں دونوں جہاں کی خیر کے چشمے ابلتے ہیں یہاں سے امر اٹھتے ہیں جہاں میں نور برسانے یہ دینی مدر سے ہے دیکھو مت مشکوک نظروں سے برائی سے یہاں جو بچہ بچہ دور رہتا ہے یہاں دامن پہ کوئی تعلق کو مل نہیں سکتا یہاں تو سب کے بیٹھے پہ خدا کا نور رہتا ہے سلا کم ہو جا کر جناب صدر ماضی سب سے پہلے میں قدوس کا ہزار مرتبہ شکریہ ادا کرتا ہوں کہ اس نے مجھے اس قابل بنایا اس عظیم موقع پر آپ حضرات سے گفتگو کر سکوں اپنے لی جذبات اور قلبی احساسات آپ پہنچا سکوں حضرات اس موقع پر مدارس اسلامیہ کی اہمیت و حفاظیت پر روشنی ڈالنا چاہتا ہوں یہ مدارس جو اس وقت آپ کے سامنے ہیں بہت سے جھوپڑیوں اور چھپڑوں کی شکل میں کوئی بہترین اور شاندار عمارتوں کی شکل میں دراصل یہ سب اسلام کے مضبوط قلعے ہیں دین کے آہنی مسار ہے ان سے ملت کا تشخص قائم ہے یہاں طلبا کے قلوب سے حکومت و ہمدردی مساوات و رواداری کی خوفی کی جاتی ہے اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہاں ان کے افکار و عقائد صحیح ہوتے ہیں ان میں فکر آخرت پیدا کرنے کی کوشش کی جاتی ہے آنے والی زندگی کے لیے اسے ٹریننگ دی جاتی ہے اسے سوالوں کے جوابات یاد کرائے جاتے ہیں دوستوں بہت سے حضرات یہ کہتے ہیں کہ ان مدارس سے کیا ملتا ہے دوستوں بہت سے حضرات اسے حقیقت سمجھتے ہیں کہ دنیا بہت ترقی کر گئی اس میں بہت سی چیزوں کی ایجاد ہو گئی اس کی بھی کوشش ہو رہی ہے کہ سورج چاند اور سیاروں کو اپنے قبضے میں کر لیا جائے طرح طرح کے انکشافات ہو رہے ہیں سائنس کی تعداد سے بہت سی چیزوں کا انکار کر دیا ہے لیکن آپ سوچ کر اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر خدا نے مجھے بتائیے کہ کسی نے اس دو گز زمین کے ٹکڑے کا بھی انکار کیا ہے موت کے وقت کو کسی نے دو چار گھنٹے کے لیے موت پر کیا ہے سانس کی رفتار پر بھی کسی کا کام ہوا ہے زندگی بھی کوئی دوبارہ واپس آ سکا ہے گزرے ہوئے لمحات بھی کسی کے بس میں ہیں ان سب کا جواب آپ یہی دیں گے کہ یقیناً یہ کام آج تک کسی سے نہ ہوا اور نہ تک ہو سکتا ہے جب ہمیں اس کا یقین ہے کہ ہمیں ضرور ہے کتاب و کتاب بھی ہونا ہے جس نے پیدا کیا وہ زندگی کے بارے میں سوال کرے گا ان نعمتوں کے بارے میں پوچھے گا قبر میں سوال و جواب ہوں گے ان سوالات کے جوابات ان کی کو تمرین کر ٹریننگ میرے محترم دوستوں مانو یعنی بڑی بڑی یونیورسٹی کے اندر نہیں دے سکتی ایوان حکومت اور ماضی نیتا اس کے جواب سے قاصر یہ جواب اگر مل سکتا ہے مظاہر متاثر سے یہ سبق اگر حاصل ہو سکتا ہے تو انہی مہیے پر بیٹھنے والے کرام سے اور اس زندگی میں رستگاری ہو سکتی ہے تو انہی اور ذکر اللہ میں مشغول ہونے والے حضرات سے صحیح ہے نہ پوچھ ان فرقہ پوشوں کی ارادت ہو تو دیکھ ان کو نہ پوچھ ان پھر پوشوں کی ارادت ہو تو دیکھ ان کو یہ بے پیسہ لیے بیٹھے ہیں اپنے آستینوں میں اور کسی نے تمہارے عقیدت ارادت کو ملحوظ رکھتے ہوئے سب کہا ہے تردامنی پہ شیخ ہماری بجائی تردامنی پہ شیخ ہماری بجائی ہو دامن نچوڑ دے تو فرشتے وضو کرے اس لیے اس سدا وہاں زندگی کے لیے جہاں ہمیشہ ہمیشہ رہنا ہے وہاں کی تیاری کے لیے عقائد و افکار صحیح و سوارنے کے لیے ان مدارس کا ہونا ناگزیر ہے حاضری کے کہ ہم مغلیہ سلطنت کے سوال کے بعد اسلام پر ایک ایسا دور آیا اور امت مسلمہ ایسے نازک مرحلوں سے دو چار ہوئی کہ جس نے پورے ہندوستان کے مسلمانوں میں اطلاع و بے قریبی کی سزا پیدا کر دی ان پر ہر طرف سے گردان ہونے لگی ان کے عقائد کو مست کیا جانے لگا ذہنی اور فکری کی پیدا کرنے کی منظم شادی ہونے لگی ان کی کتابی سماجی اور معاشرے کی زندگی کو مفلوط کر دیا گیا انہیں ہر طرف کو پا کر دیا پاک حالات میں علماء اور مفکرین اور ملت کا درد رکھنے والے حضرات نے مدارس کا جان بچھایا چپے چپے پر مدارس قائم کیے امت کے نونیحالوں اور ملت کے کو ذہنی اور فکری سے بچانے کے لیے دور بھی نگاہ رکھنے والے علما علماء مسجد مشینریوں سے مدد آزما ہونے کے لیے میدان میں کل پڑے حوالہ دیا انہیں اپنی تاریخ اپنے کلچر اور دینی اہمیت کا احساس دلایا مسلمانوں کے لیے برقرار رکھا دوستوں بہت سے حضرات یہ سمجھتے ہیں کہ ان مدارس سے کیا ملتا ہے ان مدارس سے نوکریاں نہیں ملتی ان مدارس سے ڈگریاں نہیں ملتی یہاں کے افراد قوم کے وہ ہیں ان میں شعور و بیداری نہیں آتی یہ ٹیکنیکل لائن میں آگے نہیں بڑھتے ان حضرات سے میں صرف اتنا عرض کرتا ہوں کہ روزی روٹی کا مسئلہ کوئی اہم مسئلہ نہیں جس کا وعدہ خدا خصوص نے ہم سے کیا ہے اور یہ بھی شدہ بات ہے کہ روزی کا تعلق قسمت سے ہے عقل سے نہیں اگر اس کا تعلق عقل سے ہوتا تو وقوف حکومت لیکن نظام قدرت عجیب ہے اس لیے مسلمانوں کا اصل مسئلہ اور مقصد زندگی نام ہے خدا بندی ہے دعوت انسان ہے اس کار والے سفر میں رہ کر اپنی ابدی زندگی سنوارنا ہے کی فکر کرنی ہے اس کے بارے میں اسلام اور قرآن کی شادات مکمل واضح ہیں صاحب کرام اور استاد کی زندگی ہمارے سامنے ہے حضرات یہ مدارس دراصل اسلامی چھاونیاں ہیں ان کی میں زندگی ملتی ہے کی کنکلیاں چکتی ہیں افطار کے کھلتے ہیں قرآن حدیث کے سائے میں زندگی پل کر جوان ہوتی ہے ان مدارس کے ذریعے زندگی کا صحیح حل تلاش کیا جاتا ہے اس لیے ضرورت ہے وقت کا تقاضا ہے کہ ہم ان کے ساتھ وابستہ ہو اپنا تعلق قائم کرے ان کی عادت کرے ورنہ یہاں بھی یورپ کے نیپالوں کا نظارہ ہو سکتا ہے اقبال مرحوم نے دور یورپ کے بعد کہا تھا کہ ان مدارس کو یوں ہی رہنے دو ورنہ یورپ کے مہانے دیکھ آیا ہوں وہاں میں نے کیا ہے الحاط و زندگا کی تصویر پیش کرتا ہے ہر طرف کی دار خوشی کی مہم ہے ہر طرف کی طرف استاد کا سیلاب ہے اس لیے تمام حضرات سے درخواست ہے کہ ان مدارس کا دام بدام ساتھ دیں اور ہر طرح سے ان کا تعاون کرے اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین و اسلام کی عادت کی توفیق عطا فرمائے واقع الحمد للہ رب العالمین ماشاء اللہ ہم کتنے بڑے خوش نصیب قسم کے لوگ ہیں کہ آج کے سے سالانہ کی نسبت سے اللہ رب العزت نے ہم سب کو یہاں پر اللہ نے اپنے دربار میں دعا فرمایا ہے اور مختلف عناوین سے دین کی اور ایمان کی قرآن و حدیث کی باتوں کو بڑے والانہ انداز میں سماعت کرنے کی اللہ نے توفیق عطا فرمائی ہے اللہ کا یہ پروگرامات ہر وقت ہوتے رہے ہم کو ایسے روحانی مدارس میں بار بار شرکت کرنے کی اور اپنے گھروں کو ایمانی انوار برکات سے معمول کرنے کی اللہ توفیق نصیب فرمائے ہمت دیتا فرمائے فاروق بھائی انجینئر والوں کی طرف سے پانچ سو روپئے شورکا پروگرام طلبا اکرام کو اور عبد الحق ایرو کوچ پارمپر والوں کی طرف سے تین ہزار روپئے اساتذہ کرام شرکا اور افاظ کو بطور انعام کی دیے جا رہے اور ایک صاحب خیر کی طرف سے مہمان خصوصی تاریخ کیا صاحب کو سو کے بطور انعام کی دیے جا رہے اللہ تعالیٰ ان تمام حضرات کے دینے کو بھی انتہا قبول فرماؤں ماشاء اللہ بڑی اپنا کام کر رہی ہے وقت بڑی بڑھ کر رفتاری کے ساتھ آگے پر آواز آ ہے ہمیں بڑی رام کلیاری بھی سماج فرمانی ہے فضرائے کرام کے دن روزہ دستہ بندی کے منظر کو بھی کافی مشاہدہ کرنا ہے تاکہ بشیر احمد صاحب رضوی جواز کے ہمارے ہمارے خصوصی ہے وہ ان کڑی بھی پر تشریف لانے والے ہیں ہمیں ان کی اجازت کرنے کے ساتھ ساتھ ان کے منصوبات کو سماج میں فرمانا ہے اس طرح ہم مناسب سمجھ رہے ہیں کہ بغیر کسی تبدیل و تبدیل کے پروگرام کو آگے بڑھائے لہٰذا آئیے اب ہم ایک عربی پروگرام سوال جواب کی شکل حضرت صدیق رضی اللہ کی حیات حجات کے حوال کے بارے میں ایک عربی مہادشہ پیش کرنے جا رہے ہیں ان شاء اللہ اس عربی پروگرام کو پیش کریں گے ریان ظہر الحسن ریان ظہر الحسن وادنا اور جاوید محمد کمال پوری دونوں طلبہ تشریف لائے اور انداز انجام اپنے پروگرام کو پیش کروائے اور إبراهيم نعم عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تسبوا أصحابي فوالذي الذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مثل أحدهم ولا نصيفا ماذا يعتقد المسلمون عن الصحابة الأفاضل فرأت في سيرة أبي بكر الصديق رضي الله عنه خطة مهمة قدمها أمام الناس فقال أيها الناس فإني قد وليت عليكم ولست بخيركم فإن أحسنتم فعينوني وإن أساتم فقوموني الصدق أمانة والكذب خيانة والضعيف فيكم قوي عندي حتى يريها عليه حقه إن شاء الله والقوي فيكم ضعيف عندي حتى آخذ الحق منه إن شاء الله أطيعوني ما أطعت الله ورسوله يا متعلم الخير هل تستطيع أن تذكر ما هي الأعمال الجليلة التي قام بها أبو بكر الصديق رضي الله عنه في عهده الميمون؟ لقد رضي الله عنه في أهله القفير الذي لم يزل عن سنتين وثلاثة أشهر وعشرة أيام بأعمال جليلة وهي إنسان جيش أسامة القضاء على المرتدين جمع القرآن الكريم جهاد الأعداء من الفرس والروم أسمعت ما هي الألفاظ المجندلة والكلمات الرمانة على لسان أبي بكر رضي الله عنه عندما منع الناس الزكاة وارتدوا عن الإسلام نعم تلك الكلمات محفوظة في ذهني قال سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه أينقص الدين وأنا حي وقال مزلزلا والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة فإن الزكاة حق المال والله لو منعوني عقالا كانوا يؤدونه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم على منعه يا طالب الفرض والعلم ما أحسن هذه الأحاديث وما أعظم جهدة عظيم أتدري عن وفاة أبي بكر الصديق رضي الله عنه نعم قرأت جميع حالاته في كتب السيرة من البداية إلى النهاية من يوم بلادته إلى يوم وفاته فاطمع بقلب مفتة وأذن فاعية فاستمر مرضه خمسة عشر يوما ثم توفي مساء يوم الاثنين وكانت سنه ثلاثا وستين سنة وصلته زوجته أسماء بنت أميس حسب وصيته وصلى عليه خليفته عمر بن الخطاب رضي الله عنه ودفن في بيت عائشة رضي الله عنها بجانب قبر النبي صلى الله عليه وسلم حسب وصيته رضي الله عنه وأرضاه ما شاء الله أنت طالب فعله مشكور جده مقبول فكره محمود هذا من السعادة والخير والبهجة والسرور أني قد وجدت متقنا في الفضل متفحيا في العلم كيف حصلت على هذه الأحاديث العلمية وسيرة أصحاب رسول الله البررة ماذا أقول وأحدث هذا من عناية رب العالمين وفضله العظيم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء هذا هذا الاتقان في الفضل والكمال في العلم هو بالتوجه الكامل من مديرنا فضيلة الشيخ مولانا محمد إبراهيم فضلي دامت بركاتهم والثاني البالغ والفكر الدائم من أساتذتنا البررة أطال الله أعمارهم بالصحة والعافية والمعافى وأموالهم الثمينة في الجامعة وأمورهم مهمة من مسلمي مدينة فتن وأطرافها القريبة والبعيدة في منطقة هجرات والهند ونرجو من الله أن يتقبل خدماتهم الجليلة وأموالهم المنفقة في سبيل الخير ما شاء الله ما أحسن هذه المدرسة العربية وما أعظم هذا التطريف الثاني ربنا أسعد المعالمين مالا والمحبين قلبا تقبل الله هذه المدرسة قبولا حسنا وبارك في أعمال المعلمين والمتعلمين فيها أضعافا مضاعفا وجزى الله المعلمين المخلصين والمحبين المحسنين أحسن الجزاء في الدارين تريد بطيب لقائك وحسن إجابتك واستفدت بحوارك استفادة كاملة وجدت من كلام معك حكمة ضاقة فلك الشكر شكرا جزيلا والحمد لله على نعمه حمدا دائما أنا ألتقي إن شاء الله هذه الجامعة بعد شهر رمضان وأن تهدوا في الحزن على العلم وتشاركوا في تحسين العلم وتؤديه والقاب حينا بعد حين ان شاء الله. لا فرق سيدا هذا هو الفضل من الله والمنة العظيمة علينا سخر الله لك ما عزمت وتفقه ما أردت وسخر لك الطريق إلى العلم والأمل نعم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الذكر في الدعاء كل حين وغاه وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته في أمان الله وحفظه Thank you. ماشاء اللہ اللہ سبحان ہر پروگرام کے اندر اپنا ایک خوبی اور اثر ہے اور ہر کڑی ماشاء اللہ اپنے اندر کچھ نہ کچھ و نصیحت کی باتیں لیے ہوئی ہیں اللہ تعالیٰ کے ہماری قبول سلیمان بھائی بھٹکا بدانے والوں کی طرف سے پندرہ سو روپئے بطور انعام کیے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے یعنی کو بھی انتہا قبول فرما خدائی بان کماری کے قرآن ہندوستان میں سے کثیر مذہبی اور کثیر تہذیبی مند کے اندر مختلف پرسن لا ہے اس میں سے ایک مسلم پرسن لا ہے جو مذہب اسلام کا جز ہے جن سے مسلمانوں کا بھی وابستہ ہے اور اسلوبی تحریر و ثقافت کی قائم ہے مسلم پرسنل یہ مسلمانوں کی مستقل تہذیب اور آئے کے نظام کے لیے ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتا ہے اگر مسلم پرسنل ختم ہو جائے تو مسجد پہلے کے اسلامی قوانین عمل ادارات کے میں سمٹ کر رہ جائیں گے بلکہ سماجی روپ کا بھی خاتمہ ہو جائے گا سابق صدر بال کیا مسلم مظاہر اسلام صاحب فرمایا کرتے تھے بحیثیت مسلمان جو حساب قرآن و حدیث میں موجود ہے ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم ان پر یقین رکھیں اور اس کے مخالف قانون کو قبول نہ کریں اللہ تعالیٰ نے نکاح و طلاق کے جو قوانین کو قرب فرمائے ہیں اگر ہم اپنی زندگی کے لیے ان کے مقابلے میں کسی اور قانون کو بہتر اور قابل عمل سمجھتے ہیں تو یہ بھی گفت ہے عزیز دوستو ایک بار پھر اس کے اللہ میں تبدیلی کی آواز زور شور سے اٹھائی جا رہی ہے قانون طرح میں تبدیلی کی بکواس کی جا رہی ہے مسلم پرسلہ کو ختم کر کے یکساں کا شور مچایا جا رہا ہے اہل سیاست اس طرح ماحول گرم کر کے اپنا سیاسی فائدہ اٹھا رہے ہیں عوام کو اس طرح کے مسائل میں الجھا کر اپنی ناکامیوں پر پردہ ڈال کر اقتدار کے راستے کو ہموار کر رہے ہیں جو ملک کی یکجہت اور سالمیت کے نقصان دہ ہے آزادی کے بعد سے بار بار اس طرح کی کوشش حکومتی اور عدالت کی دونوں سطح پر ہوتی رہی ہے تو اگر موجودہ حکومت کے زیر سایہ اس طرح کی کوشش زیادہ جوش اور زیادہ سرحد کے ساتھ کی جا رہی ہے تو اس میں نہ تو تعجب کی بات ہے اور لوگوں کو ہراس کی بلکہ ہم پوری قوت کے ساتھ اپنے اس موقع پر قائم ہے کہ شریعت کے مقررہ کام میں ایک ہر پتی بھی کمی قبول نہیں کریں گے قرآن میں اللہ نے صاف فرما دیا لا تبدیل علی اللہ یہ لوگ جس طریقے سے بھی اسلامی تعلیمات اور قرآن حکام نبی کے لائے میں زندگی گزارنے کے طور طریق میں نہ کوشش کرے اور ہر طرح کی جھکل لگائے اسلامی قانون کے تبدیل لانے کی مگر قرآن کریم میں اللہ نے صاف طور پر اس بات کا اعلان فرما دیا ہے جو ریڈ کی ایک اور موقع پر بڑے شراب کے انداز میں اللہ حضرت رہو کوئی قدرت کے ساتھ میں اور اپنے آسمان ساتھ ساتھ میں جو کلاب ہمیشہ رہنے والا ہے جس پر میرا ہمیشہ قیامت کے قائم ہونے تک عمل ہوتا رہے گا اس میں اللہ تعالیٰ لہذا آئیے ہندوستانی مسلمانوں کی نمائندہ تنظیم تمام مسلم حلقوں کا ایک متحدہ اور سنجیدہ platform All India Muslim Personal Board کے فرخت کرے شانہ بشانہ کھڑے ہو کر اس کی آواز میں اپنی آواز ملاتے ہوئے پوری ایمانی طاقت اور اپنی غیر و اہمیت کے ساتھ بجٹ زبان اعلان کرے اور حکومت تک اپنی اس بات کو آپ کے اجلاس کے واسطے سے پہنچا کر رہے خدا شاہد ہے کسی سے بھی نہیں ہے دشمنی ہم کو خدا شاہد ہے کسی سے بھی نہیں ہے دشمنی ہم کو مگر مذہب سے پیاری تو نہیں ہے زندگی ہم کو مجھے مبارک ہو حکمرانی مخالفت بھی نہ ہم کریں گے اگر شریعت ہاتھ ڈالا تو تم نہ رہیں گے گنجی میں ایما مٹانے نہ مٹے گا اللہ کا فرمان مٹانے نہ مٹے گا مر جائے گا خود اس کو مٹانے کی طرف سے دشمن سے یہ قرآن مٹانے نہ مٹے گا ہر ایک مومن کے دل کی سزا ہے مسلم پرس اللہ نہ بدلا ہے نہ بدلا ہے میرا مسلم پرس اللہ پوری قوت سے کہتے ہیں ہم کی حکومت سے کرے نہ چھیڑ خانی ہم مسلمانوں کی شریعت سے لہذا میں اس سلسلے میں پیش کرنے کے لیے دعوت دیتا ہوں کو دو اور اپنے فکر انداز کے اندر مسلم پرسنہ کے عنوان سے ایک فکر انگیز نظم پیش کروا مجھے ہاتھ میں تو لے بھجی ہاتھ میں تو لے ویڈیو چاہیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ محترم حضرات آئیے ہم سب مل کر حکومت کے ایوان تک اپنی بات پہنچائیں پانی سر سے اوپر جا چکا ہے قرآن میں تبدیلی کی بات کی جاتی ہے مسلمانوں کی شریعت میں دخل اندازی کی کوشش کی جاتی ہے آئیے مسلم پرتلا میں تبدیلی نہیں ہو سکتی سب مل کے بولے مسلم پرسن اللہ میں تبدیلی نہیں ہو سکتی میرا ساتھ دیجیے دشمنان اسلام تک سدائے مسلم پہنچائیں اور مسلم پرسن اللہ کے تعلق سے ایک درد انگیز نظم سماعت فرمائیں تو لیجیے اشعار ملاحدہ فرمائے ہر ایک مومن کے دل کی ہے صدا مسلم پرسن اللہ ہر ایک مومن کے دل کی ہے صدا مسلم پرسن اللہ ہر ایک مومن کے دل کی ہے صدا مسلم پرسن اللہ ہر ایک مومن کے دل کی ہے صدا مسلم پرسن اللہ نہ بدلا ہے نہ بدلے گا میرا مسلم پرسن اللہ نہ بدلا ہے بدلے گا میرا حسین پرسن اللہ نہ بدلا ہے نہ بدلے گا میرا حسین پرسن اللہ نہ بدلا ہے نہ بدلے گا میرا حسین پرسن اللہ بہت خوبصورت تیرا کو تھام کر یعنی اسلام کا پرچم بہت خوبصورت تیرا کو تھام کر یعنی اسلام کا پرچم وہ جنت بھی ہر مومن کی ملتی ہے سدا مسلم پر اللہ نہ بدلانے نہ بدلے گا میرا مسلم پر اللہ نہ بدلانے نہ بدلے گا میرا مسلم پر اللہ طلب ہم دیکھیں ہم چاہتے ہیں حکومت کی تلوار ہے انہیں ہم کو نہ چاہتے ہیں حکومت کی ہمیں تو فکر ہے ہر آن بس اپنی شریعت کی تم ایک صاحب منافق کر نہیں سکتے ہو بھارت میں تم ایک صاحب منافق کر نہیں سکتے ہو بھارت میں لٹا آسان رہنے دو ہمارے آئی قانون کو آسان رہنے دو ہمارے ہاتھ نہ بدلے گا میرا مسلم نہ نہ بدلا ہے بدلے گا میرا مسلم دلوں میں جن کے رہتا ہے ہمیشہ نور ایمان ہمارے اپن میاں ٹوپے سنا تری ہوگا نئی تو پہنچا شمشیر ہوگا ہر تمہ مینو کے دل کی ہے لگ جا ہے لگ جائے گا میرا مسلم نہ نہ بدلا ہے بدلے گا میرا مسلم پر شور زندگی جس نے زمانے کو سکھایا ہے شور زندگی جس نے زمانے کو سکھایا ہے سبق ہم نے مخالف لاچ ہو جائے وہ کچھ بھی کر نہیں سکتے مخالف لات ہو جائے وہ کچھ بھی کر نہیں سکتے جو ہم آ جائے ڈر نہیں سکتے نہ نہ بدلا میں بدلے گا میرا مسلم پر بدلے گا میرا مسلم اللہ کمی آئی گے یہ بھارت دیش ہے اپنا اسے اسے پھر پھر سے سے سجائیں گے گے سونے کی کی چڑیا دیکھنا بنائیں ہر ایک مومن کے دل ہے سدا برت ملا بدلا ہے نہ بدلے گا میرا مسلم بدلا بدلے گا میرا مسلم اللہ وہ جن سے پاپی نہیں نئی پاپی طرح کی نگہبانی نگہبانی وہ جن سے نہیں کی ہمارے پہنچا تیرے اپنی منمانی تمہاری دلی سے پانچ گنگا جل نہیں ہوگا تمہاری مزدوری سے پانچ گنگا جل نہیں ہوگا تمہاری مزدوری سے پانچ گنگا جل نہیں ہوگا مسلمانوں کے بن کوئی ہوگا ہر ایک مومن کے دل کی ہے سدا مسلم بدلا ہے نہ بدلے گا میرا مسلم اللہ بدلا ہے نہ بدلے گا میرا مسلم پرس اللہ ہر نہ بدلا ہے نہ بدلے گا میرا مسلم پرس نلنا شمی میں آ کہتا بچاؤ تم لو دو دن کی حکومت کا ہر ایک مومن کے دل کی ہے ہے مسلم پر نہ نہ بدلا بدلے گا میرا مسلم پر نہ نہ بدلا ہے بدلے گا میرا مسلم ہر ایک مومن کے دل دل کی کی ہے ہے ہے صدا صدا مسلم مسلم ہر ایک مومن کے نہ نہ بدلا بدلے گا میرا بدلا ہے نہ بدلے گا میرا مسلم اللہ ماشاء اللہ بہت خوب آج کسی جلا سالانہ میں مختلف پروگرامات سے انوار و برکات کی بارش کے ساتھ ساتھ بھی ماشاء اللہ بارش ہے ابراہیم بھائی ڈیلا والوں کی طرف سے یہ مسلم پرسنگا کے عروان سے نظم پیش کرنے والے طالب علم کیس رنوج کو سو روپئے بطور انعام کی دی جا آ کے وصول کر لیں ہارون بھائی عادلیہ والوں کی طرف سے برائے فجلا سو سو روپئے برائے ففاس سو سو روپئے کرام کو سو سو روپئے اور تمام سرکاری پروگرام کو ایک ہزار روپئے کل دس ہزار سو روپئے ہارون بھائی ابولہ کی طرف سے بطور انعام کے دیے جا رہے ہیں مولانا راشد رنو والوں کی طرف سے شورکائی پروگرام کو پانچ سو روپئے مولانا اکبر مستان بلون والوں کی طرف سے شورکائی پروگرام کو دو ہزار روپئے اور انڈیا بھائی مرحوم چارولیا بلون والوں کی اشارے ثواب کے لیے شورکائی پروگرام کو لندہ پانچ سو روپئے اور اسد کرام کو پانچ سو روپئے بطور انعام کی دی جا رہے اللہ تعالیٰ ان تمام حضرات کے دینے کو بھی انتہا قبول فرما ہدایہ اسلام آج ہم سب کا سر فخر سے اونچا ہو رہا ہے اور ہم اپنے دل میں بہت خوشی محسوس کر رہے ہیں اور یہ گڑی ہمارے لیے بائیس سے نئے برکت اور بائیس نظور احمد ہے کہ جس سر کو اور علی مہمان معذرت کا کافی دیر سے انتظار تھا وہ تشریف لا چکے ہیں سے کوئی جشن بھی قرار تھا وہ آ چکے ہیں جن کا ہمیں انتظار تھا پیچھے جا رہے ہیں سب دل و دل آپ کی آمد آمد کے بابو بہار ہے آپ آئے تو محفل پہ جمع آئے گا ورنہ آنے کا پیار آئے گا اس سے میری مراد صوبہ گجرات بلکہ سرزم ہندوستان کی عظیم و محبوب ترین شخصیت عالم ربانی محبوب یزدانی مرشد روحانی محدث جلیل مقرر عظیم شیخ و حدیب بے نشاد بقیت الفرف نمون فلق شیخ الحدیث حضرت مولانا قاری رشید احمد صاحب اجمیری دور عالیہ ہے جو ہمارے درمیان تشریف فرما ہے آپ کی آمد سے ہمیں یہ خوشی بڑا موقع ملا باوجود قلت وقت اور مزدوریات اور غیر معمولی مصروفیات کے جامعہ کی دعوت کو قبول فرما کر ہماری دل جو حوصلہ افزائی کے لیے حوصلہ کی بلندی فرمانے کے لیے قدم رنجا ہوئے ورنہ کہا ہم اور کہا یہ گل نصیب نصیر مہربانی خوش قسمتی کہ آپ کہا اور ہم کہا زروں کو آپ کا بنانے کا شکریہ نازم ہو واقعی کرم حساب سے خوش آمدید آپ کہا اور ہماری وجہ کہا حضرت موسم کی عادت سے ہمیں فرمت ہو رہا اور مسرت ہو اور مسرت لیے حضور والا کی جلوہ فرمائی زر نوازی اور تشریف عملی پر ہم مسرو و شادہ ہے اور نیا سکن عقیدت کے ساتھ خیر مقدم کرتے ہوئے دل کی گہرائی کے ساتھ حدیت تشکر پیش کر رہے ہیں مرحبا قابل علم و فن کے رہنما مرحبا مسند حدیث کے ترجمہ کاروان علم کے آپ سالہ قابلہ ہو واضح و خطابت کی ایک شیری زباں ہو آپ کا نقش قلم رہبر ہو عالم کے لیے آپ کا نام مبارک ہو منصبی کے لیے آپ آئے نواز اس کرم شکریہ مرحبا خیر مقدم مرحبا آپ نے زحمت اٹھائی شکریہ مرحبا اہل و وسلم مرحبا حضرت کی تشریف آوری سے شہری پٹن میں بابو بہار ہے تندر مذم میں رونق و جمال ہے بد میں صفا میں نور ہی نور ہے مست و مغل ہے ہماری پر کی آپ کے پر فل بنی ہوئی ہے اور ہماری زبان مرحبا کی سزا لگاتے یوں ہو ہے جان بہار علم ہو سال ہنر ہو تم ہلکا علم و فلم کر جس سے کو من سر بسر ہو تم لگتا ہے گوشتہ میں تجھ سے بہار ہے زیبائی دونوں کے لیے پیلا اور تم اپنوں کی بد مغوں کی گہروں کی محفلیں ہر جگہ ان ہمارا بہت معتبر ہو تم اور دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ حضرت علی صاحب کی آمد کو بھی ہم کیا قبول فرما لے ہمارے لیے سابق ادارے اور ترقی درجات کا ذریعہ بنا لے حضرت کی عمروں میں اللہ تعالیٰ کی کے ساتھ کو برکت نصیب فرما لے اور آپ کے وجود مسود اور ساری عاطفت کو اس پر قائم اور قائم فرما لے ربنا تقبل منا السميع العليم وتب علينا التواب الرحيم انسانی قدر اندر ہم لوگ کافی دیر سے سنجیدہ اور فکری پروگرامات سماعت کر رہے ہیں لہذا مناسب معلوم ہوتا ہے کہ اب پروگرام کے روپ کو پلٹا جائے اور کوئی ایسی کبھی آپ کی خدمت میں پیش کی جا رہے جو مجمع کا کہا گار بنانے والی ہو لہذا آئیے تھوڑا ساتھ دیجیے ہم آپ کے سامنے ایک دلچسپ اور آپ کے عنوان کے ایک پروگرام پیش کرنے جا رہے ہیں انشاءاللہ اس کروستر کے پروگرام کو پیش کریں گے جامعہ کے تین حساس طالب علم سعید طیب جادہ محمد غلام رسول منا اور عبد الرحمان مدانی تینوں تشریف لائے اور دیا دلچسپ اپنا پروگرام پیش ہیں چلاؤ تیر جو بہتر تیرے کمان میں ہے کسی کے ہاتھ میں جادو اور استر میں ہے مزہ برسات کا چاہو تو ان آنکھوں میں یہاں بیٹھو سیائی ہے سفیدی ہے شفق ہے ہمارے بارہ ہے اور پروگرام کے شروع کرنے سے پہلے پورے مجمے سے میری درخواست رہے گی کہ تیرو استر کے عنوان سے جو پروگرام آپ کی سماج کیا جا رہا ہے یہ اور مثال تفریح کے طور پر ہے لہٰذا اس کو حقیقت پر محمول نہ کیا جا رہا ہے اور براہ کرم اس کو ریڈیو اور آڈیو کے ذریعے سے ریکارڈ بھی نہ کیا جائے اس کو مجلس تک محدود رکھا جائے اور یہیں پر اس کو ختم کیا جائے اور دھیان سے سن کر تھوڑی تاثیر پیدا کرنے کی کوشش کی جائے ان شاء اللہ ضرور پر عمل ہوگا سے آگے جہاں اور شکن جواب جس کا جواب ہاتھ سے نہیں بلکہ گھوسے سے دیا جائے اور گھسا جبڑے پر پڑے جس سے دو تین دانت ٹوٹ کر باہر آ جائے اس سے گنگا شکن جواب کہتے ہیں سوچ یہی کہ میرے بچے ساتھ سنبھالے اور ساتھ کا بچہ میں سنبھالے <laughs> وقت کے ساتھ سب کچھ بدل جاتا ہے جی ہاں پرانے زمانے میں لوگ جس کو جھینکا بولتے تھے آج اس کو لائف کہا جاتا ہے ملک کو کرپشن سے نجات دلانے کا کارگر طریقہ کیا ہو سکتا ہے جی بہت آسان ہے اسے قانون انجائز قرار دے دیا جائے چائنا والے اتنے ترقی یافتہ کیوں ہیں وہ جو بھی کام کرتے ہیں بنا دی اور سکتے ہیں ٹھیک ہوا تو نہ ہوا غلط ہوا تو ناک تو ہے نہیں جو کٹے گی جمنوں کی بیٹی کو جمن کا لڑکا اٹھانے جائے یا جمن کی بیٹی کو گنگوں کا لڑکا اٹھانے جائے اور سماج خاموش رہے تو اس تہذیب کو گنگا جمنی تہذیب کہتے ہیں زندگی میں ہر موقع کا فائدہ اٹھاؤ مگر کسی کے بھروسے کا نہیں سب میں لیمو مکس کرنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا لیکن پینے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے عورت دنیا کی وہ واحد باتونی ذات ہے جو بھوکی اور پیاسی رہ سکتی ہے مگر چوب نہیں رہ سکتی واجب اللہ ملبوسا ماں اضافتی تھپڑ ہے وہ نوجوان جو روزہ رکھ کر سارا دن سوتے رہتے ہیں افطار کے ٹائم بولتے ہیں پکوڑوں میں نمک کم ہے شربت میں چینی کم ہے قانون کے خلاف ورزی کرنے والوں کو نہیں بخشا جائے گا ایس پی کیا پولیس والوں کو بھی راہل گاندھی دلتوں کی بستی میں گئے گاندھی کی راہ پر ہے راہل جی جا رہے ہیں غریب بستی میں دلیت لیڈر چھوڑ اب نہ ہو ان کی کشتی میں بی جے پی کے کئی ممبر پارلیمنٹ اپنی پارٹی ناراض غیر ناراض اپنے نالا ہے کوئی بھی خوش نہیں ہے قیادت سے چھوڑو نفرت کے بھو بھرے نعرے باز آ جاؤ اس سیاست سے ہر کامیاب مرد کی ایک عورت کا ہاتھ ہوتا ہے اور ہر کامیاب ٹریکٹر کے پیچھے ایک کا ہاتھ اگر اس دیش میں رہنا ہے تو ڈھائی لاکھ کا حساب دینا ہوگا ورنہ نو ہزار کروڑ لے کر اس دیش سے کے بھائی لوگوں مار ڈالا تاکہ نہ رہے پانچ کہ نہ بڑھے پانچ ہندوستان تیزی کے ساتھ مہنگائی کی طرف بڑھ رہا ہے اور مہنگائی تیزی کے ساتھ ہندوستان کی طرف بڑھ رہی ہے مسلمان ریزرویشن سے معروف کیوں کیونکہ وہ مسلمان ہیں ہر چوراہے پر پولیس تعینات یعنی ہر شاخ پر الو بیٹھا ہے عام آدمی دو وقت کی روٹی کہاں سے لائے ایک وقت ہی کھائے پہلے مائیں بچوں کو شہری کے لیے اٹھاتی تھی اور آج بچے ماں کو شہری کے لیے اٹھاتے ہیں شکریہ فیس بک اور واٹس ایپ کا ایک لڑکی کو دیکھا تو ایسا لگا دوسری کو دیکھا تو ایسا لگا اور دونوں تھپڑ مارا تو ایک جیسا لگا کھاؤ مست رہو وزن بڑھنے کی ٹینشن کیونکہ دفنانا تو محلے والوں اور رشتے داروں کو زمین سورج کے گرد گھوم رہی ہے اور سورج دلی ممبئی راجستھان گجرات کے گرد گولے برسا رہا ہے سو نمبر کرو فوراً پولیس آ جائے گی اور سو کا نوٹ پکڑا دو تو چلی بھی ثابت ہوا ہے کہ عورتیں ایک کو ہی راز رکھ سکتی ہے اور وہ راز ہے اپنی عمر کا راز اس گرمی میں صبح کا شام کو گھر آ جائے تو اسے بھولا ہوا نہیں کہتے بلکہ اس سے بھنا ہوا کہتے ہیں کیونکہ الگ عورتوں کی بحالی کے لیے اعلیٰ سطح پر اعلیٰ سطح پر کمیٹیاں بنائی جائے گی ایک اطلاع اور کمیٹیاں بنانے والے اعلیٰ سطح پر موج کرتے رہیں گے پرینکا گاندھی ہی کانگریس میں کانگریسیوں کا نعرہ جب تک سانس تب تک آج کے نسخہ یہ نسخہ بھی آزما کر دیکھ لیجیے مہنگائی اگر اسی طرح بڑھتی رہی تو بی جے پی کیا کرے گی ایک سرخی اپنا بوریا بستر گول کرنے کی تیاری مسلمانوں کے خلاف میڈیا کا شہر ایک خبر پہلے بھی تھا اور اب بھی ہے موجودہ سرکار کو جب سال کا موقع چاہیے اس کے بعد ہر شعبہ میں ترقی ہی ترقی ہوگی ایک عنوان دس سال ہندوستانی عوام کو پچھلے سات سال کے زائد عرصے سے اسی طرح کے وعدوں سے بہلائے جا رہے ہیں خاموشی عورتوں کا بہترین زیور یہ اور یہ واحد زیور جس سے عورتیں صرف سوتے وقت پہنتی ہے سب سے اچھا اور ایماندار آپ کون جو رشوت لے کر کام بھی کرتا ہو لڑکیوں کا ایک کان کوکر کی سیٹی پر ہوتا ہے اور دوسرا کان اور ایپ کی نوٹیفیکیشن پر رہتا ہے فوج نے حکومت کا پلٹ دیا اور عوام نے آ کر سیدھا کر دیا زندگی میں ایک دلی ضرور ہونی چاہیے نہیں تو من کی بات ریلیوں پر کرنی پڑتی ہے چنانے دلی میں ایک جگہ تھی جہاں ڈاکو مل بیٹھ کر لوگ کا مال تقسیم کرتے تھے ٹھیک اسی جگہ پر آج پارلیمنٹ ہے ہاں اس کی دو وجہ ہے ہے اول یہ میٹھی ہوتی دوسری یہ تو کبھی سیدھی نہیں ہو سکتی سفر کے دوران ایک شخص کی زبان سے یہ سکھوا نکل گیا گرمی کی ایک ادب غصے میں آ کر کہنے لگا کہ کیا کانگریس کے زمانے میں گرمی نہیں تھی کیا برداشت کرنا ایک کی جن لوگوں میں ہے وہ کمال کے سوال ثابت ہو سکتے ہیں مہنگائی پر لوک سبھا میں لیکن گرما گرمی کے باوجود مہنگائی کی مار کم نہیں ہوئی ایم پی میں مسلم نوجوانوں کا انکاؤنٹر بھی بھرتی تھا مسلم نوجوانوں کا انکاؤنٹر کرنا پولیس کے فرائض میں داخل ہو گیا ہے آوارہ کتوں کو ملا روزگار ایک خبر یعنی کتوں کے اچھے دن آ گئے مرد بڑھتا گیا جو جو دوا کی ایک عنوان ڈاکٹروں سے ہوشیار رہے آخر اچھے دن کب آئے گے اکھلیش یادو جب پورے دن چلے جائیں گے اپوزیشن والے نئے کرنسی نوٹوں میں طرح طرح کی غلطیاں اور خامیاں نکال کر لوگوں کے سامنے پیش کر رہے ہیں ہاں ایک شخص تو یہ بھی کہہ رہا تھا کہ نئے نوٹوں میں گاندھی کے چشمے کا نمبر بھی غلط ہے ہر بیوی اپنے پتی کو آسانی سے لب پتی بنا سکتی ہے بشرتے کے پتی پہلے سے کروڑ پتی ہو ہے کہ ہر ہندو انسانی لاکھوں کا پیدائشی مقبول ہوتا ہے اس لیے میرا ذاتی خیال ہے کہ آبادی میں خود اضافہ کر کے قرض کو آپس میں بانٹ کر آسانی کم کیا جا سکتا ہے خواتین مردوں کی بنسبت زیادہ پریشان ہوتی ہے اور پریشان کرتی بھی نماز میں کچھ لوگ کھڑے ہوتے ہیں جیسے میدان میں کھڑے جے پور لٹریچر فیسٹیول کے منتظمین اب کو مدعو نہیں کریں گے اب ان کو وہ مدعو کرنے کے قابل بھی نہیں رہے حالات کب سدھریں گے کسی کو کچھ پتا نہیں حالات بگاڑنے والے کب سدریں گے اگر اس کا پتا لگایا جائے تو سب کچھ سدھر سکتا ہے ٹرمپ کا یمن پر حملہ ستاون لوگ جب ڈونلڈ ٹرمپ پر بھی بھارت کا حملہ ہونے میں زیادہ وقت نہیں لگے گا ان شاء اللہ معاملے میں سی بی آئی کا کرانے والے کو ایک لاکھ روپیوں کا انعام اسے کہتے ہیں ناکامی کا دھندورا پکڑا یعنی ہم سے نہیں ہوگا اب آپ ہی منتھم کرو ملائم سنگھ کبھی ادھر تو کبھی ادھر کیوں لگیں گے کیونکہ وہ بہت ملائم ہو گئے ایک شخص سڑک پر میں لگا لوگ ویڈیو بناتے رہے this is example of digital India I S I اور سن پریوار کے درمیان تعلقات کی جانچ اس ملک میں گنہگاروں کی نہیں بے گناہوں کی جانچ ہوتی ہے اسٹوڈنٹ آفیسر اور متوسط بنتے ہیں اور جبھی کمزور اور دل اسٹوڈنٹ نیتا اور سربراہ بنتے ہیں میں ملک کے لیے گدوں کی طرح کام کرتا ہوں ایک لیڈر اور وہ بھی دھوبی کے اس گدی کی طرح جو نہ گھر کا ہوتا ہے اڈانی کے کمپنیوں کو دیے گئے قرض کے ریکارڈ کا خلاصہ نہیں دیا جا سکتا سی آئی سی کچھ تو دال میں کالا ہے یا پھر پوری ہی تاریخ بعض لوگوں سے ان کو آرسک کی ضرورت نہیں ہوتی شکل سے مضبوط اور گمراہ نظر آتے ہیں یقین نہیں آتا تو تاریخ تعریف کو دیکھ لیجیے حکومت ہمیں زندہ رکھنا چاہتی ہے یا مویشیوں کو ایک کسان کا حکومت سے سوال اس وقت تو حکومت صرف اور خود کو زندہ رکھنا چاہتی ہے بی جے پی دیوبند کا نام بدلنا چاہتی تھی کیونکہ اس کے پاس اور کوئی کام نہیں ہے کیا وی ایم مشین سے چھیڑ چھاڑ ہو سکتا ہے جب اے ٹی ایم مشین سے ہو سکتی ہے تو ای وی ایم کس کھیل کی بولی ہے بی جے پی مسلم کو ٹکٹ دینے میں سب سے پیچھے اور مسلم کو دعوت بنانے میں سب سے آگے اسد الدین اویسی کے وزیر اعلیٰ کے طور پر حلف لینے ہی والے تھے کہ میری آپ کھل گئی بجلی کے خواب سے چپڑے کیا ای وی ایم مشین سے فرضی ووٹ ممکن ہے جہاں اے ٹی ایم مشین سے فرضی تورن چھاپ واٹ نکل سکتے ہیں تو ای وی ایم سے بھی فرضی ووٹ یقین نکل سکتے ہیں مودی انڈیا کو ڈیجیٹل انڈیا بنانے میں لگے ہیں اور یوگی ڈیجیٹیبل انڈیا بنانے تھا کہ لوگ معلومت حاصل کرنے کے لیے سلطنت چھوڑ دیتے تھے اور آج سلطنت حاصل کرنے کے لیے لوگ یوگی بن جاتے ہیں غریبی کی بھی حد ہوتی ہے یا مطلب مطلب یہی کہ میرے موبائل میں لائٹ موڈ کی جگہ اب سائیکل موڈ کا آپشن آ رہا ہے آج کل بہت تیزی کے ساتھ کانگریس کے لیڈر بی جے پی میں شامل ہو رہے ہیں یہ دیکھتے ہوئے مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ بہت ہی جلد بی جے پی کانگریس کی طرح سیکولر پارٹی بن جائے گی پیسہ بولتا ہے ایک محاورہ اس محاورے پر میرے یقین میں اس وقت تک اتر کے آ گئی جب بی جے پی نے منی پور اور گوا میں اقلیت میں ہونے کے باوجود حکومت بنا جانا الیکشن والے پر اپنے بیٹے کو پوچھنے سے ملائم سنگھ یادو کو کچھ حاصل ہونے والا نہیں اگر ووٹنگ مشین کو توڑتے تو شاید کوئی حاصل ہو جاتا نیتا جی کا کہنا ہے کہ گائے کی حفاظت کے لیے سب کچھ کریں گے چاہے حیوان ہی کیوں نہ بننا پڑے دو دو کتے کیجریوال کے دو سال مکمل واقعی بندے میں دم ہے پوری سسٹم سے اکیلا سر کو پھٹا ہی نہیں بلکہ سسٹم بدل بھی رہا ہے جیو سمر آفر کے بعد جیو دن دل آفر کے آنے سے ایئرٹیل آئیڈیا اور وڑا کو لگا کرارا جھٹکا اس اس کا کوئی دن نہیں جنتا کہے گی جیو مکیش امبانی نئے بھارت کا آگاہ بی جے پی نے لگایا مشن کا نارا نئے بھارت کا نہیں نئی مہا بھارت کا آغاز خبردار مشن دو ہزار انیس کے لیے تمام سیکل جمانے اپنا مستحد نارا بلند کرے ورنہ میں سمجھو گے تو جاؤں گے اے ہندوستان والوں تمہاری داستان تک بھی نہ ہوگی نے بھاجپا لیڈر کو پٹک کر مار ڈالا سانڈ کو پاکستان بھیج بے روزگاری پانے کے لیے سونو نگم نے تگلا کرا لیا اگر بیس لاکھ کی آفر ہوتی تو شاید تھسل بھی گائے صرف دودھ اور گھی ہی نہیں دیتی سیاسی پارٹیوں کے لیے کرتی ہے ایک نیتا جی کہہ رہے تھے کہ میں میں نے کلاس اول پوزیشن پانے کے لیے کبھی کوشش نہیں کی کیونکہ انہیں معلوم تھا کہ ان کو نیتا بننا ہے پریشان حال کسانوں کے زخم پر نوجوت سنگھ سدھو نے لگایا مرحم اپنی کمائی میں سے دیں گے چوبیس لاکھ روپیے ویری گڈ سدھو نے سدھو صاحب کو سیل کر دیا بھاجپا گرام میں زیرو مگر چناؤ میں ہیرو شیو سینا کا تن شیو سینا کبھی کبھی بھی بول جاتی ہے اب گائے کا بھی بنے گا آدھار کارڈ اگلے سال شاید کا بھی لگ سکتا ہے مالیگاؤں بلاسٹ معاملے میں کو ملی ضمانت بہت جلد کو بھی مل جائے گی جس کی لاٹھی اس کی بھینس وادی خیر منائے کہ آج بی جے پی اپوزیشن میں نہیں ہے اگر بی جے پی اپوزیشن میں ہوتی تو واد کی عید سے عید بنا دیتی مدھیہ پردیش میں نکسلوں کا لاکی لانچر سے سی آر پی ایف کے جوانوں پر خطرناک حملہ جہاں ستا پکش الیکشن موڈ میں ہو اور آئی سی یو میں ہو تو وہاں اس طرح کے حملے ہونا کوئی حیرت کی بات نہیں نکلوں کے خلاف سینا کا استعمال نہیں کرے گی سرکار تو کیا چوریا چوری اور گاگرا پہن کر ماتم کرے گی یو پی میں اسکول کا عجیب و غریب فرمان یوگی کی اسٹائل میں بال کٹوا کراؤ بھگوا کرن کے بعد اب گنجا کرن اور بتائیے کوئی تازہ خبر اور کوئی دلچسپ ٹویٹ اور کوئی مزیدار ہیڈ لائن نہیں آج بس اتنا ہی زندگی رہی تو انشاءاللہ آئندہ سال ملیں گے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ بڑے بڑے ماشاء اللہ بہت اس تلون استر کے پروگرام نے پورے مجمے کو تازہ دم کر دیا ہے اب ہمارے اس گجرات کے پروگرام میں بہت مختصر سی اہم کڑیا باقی رہ گئی ہے قبل اس کے لیے ان اہم کڑیوں کو آپ کے سامنے پیش کیا جا رہے آنے والے انعامات کا بھی اعلان ہو جائے امین بھائی راجدھانی ٹراویلس والوں کی طرف سے دو ہزار روپئے پندرہ سو روپئے حضرات احسان اکرام کے لیے اور پانچ سو روپئے چورکا پروگرام کروا کے لیے ڈاکٹر جاوید صاحب منصوری کی طرف سے دو ہزار روپئے پندرہ سو اکرام کے لیے اور پانچ سو روپئے برائے چورکا پروگرام کے لیے حاجی رفیق بار مہمان والوں کی طرف سے پانچ سو روپئے برائے بکاس پانچ سو روپئے برائے فوجلا اور دو سو روپئے مسلم میں پیش کرنے والے کیس رنوج کو یونس بھائی مدانی کی طرف سے پانچ سو روپئے کرام کو اور سرا تاریخ والوں کی طرف سے پانچ سو روپئے بند پروگرام والوں کو مولانا رضوان صاحب ہزار ٹیکسی والوں کی طرف سے ایک ہزار روپئے تمام مدرسین سیم کو اور پانچ سو روپئے پروگرام پیش کرنے والے طلبا کو بطور انعام کے دیے جا رہے اللہ تعالیٰ کے دینے کو قبول فرما مسل مشہور پیاسا کے پاس جاتا ہے طلب جب حد سے بڑھ جاتی ہے کنواں خود پاس آتا ہے گرانی قدر حضرات کچھ لوگ اپنی پہچان نہ دعا کرتے ہیں ان کا اچھا ان کو بلند گا کرتا ہے اور ان کے اندر کے چھوٹے کا پتا لگتا ہے حضرات کی انتظار کو اپنی آنکھوں سے رہا ہوں اور آپ کے ماتھے کی سرمتوں کو بھی خوب سمجھ رہا ہوں کہ دوبارہ آپ کو وہی محترم شخصیت چاہیے جن کا ناتیہ کلام انہیں سماج فرمایا اور ان کے ترم ترما لوگوں سے اندوز ہوئے جن کی زبان اور خود کشید آواز سے ہم سب مشکور و مقبول ہوئے ہم سب کی دلی تمنا اور کل کی سے اتیاس جن کو آج تک ہم نے سنا آج بھی مشافہ سننے کا موقع ملا ہوا ہے تو ایک بار اور مسکر مدن کے ساتھ ان کے کلام کو سن لیا جائے تو لیجیے میں ایک بار پھر تعلیم کی حکمت میں کلمہ سے ترغیب و تشکر کے حسین گلدستے کے ساتھ درخواست کرتا ہوں کہ مائیں پر تشریف لائے اور جامعہ کی محبت میں جامعہ کی طرح سے سلام تشریف لانے والے ہمارے حضرات سالی کو اپنی خلاف سے محدود فرما لے با ادب پھر ادب کا مقام آ رہا ہے محمد کا پھر ایک غلام آ رہا ہے جس کی آواز پہلے زمانہ وہی آج پکشی جمعہ آ رہا ہے آ جاؤ مسکراتے ہوئے جانے پولیس کا میرے چمن کا جس نے بہارا تمہیں سے ہے بہار آئی کلی کلیا ہنسے تارے چلے آؤ تمہیں آواز آواز کے نظارے چلے آؤ چڑی چڑی لوگ شکاڑی شکاڑی جائے دو